کے سران کے اتنے اگا رکھی گئی نے میں مختصر وقت جس مسئلے سے گفتگو گا اس مسئلے کا نام ہے کتنا ہے کثرت حفاظ اور یہ میرا موضوع حدیث مبارک دور سے محفوظ ہے قرآن حکیم فرقان مجید اللہ تبارک و تالم محض خالی زبانی رکھنے واسطے نازل نہیں فرمایا قرآن حکیم کم من ظلمات نور تمام بد عقیدگیوں اور بد آمالیوں کی ظلمتوں سے نکال کر حسن عقیدہ اور حسن عمل کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفا بحاظ القرآن قوم وجادہ بہی آخرین اور کما کالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن دے نال کئی قوما کئی لوگوں قرآن دے نال بلندی اور اچھی شان عطا فرما ہے اور کئی اس قرآن نال ہی پستی کے گڑے میں چٹ دینا بربادی چٹ دینا کی مطلب جنا اس قرآن نو پڑھ کے تو عمل کیتا ہے وہ اس قرآن دی برکت نال بلندی پا جاندے نے جنا اس قرآن نو پڑھ کے تو پیروں چ روڑیا وہ اس قرآن نال ہی برباد ہو جاندے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ کرام فرما نے اسا چیر اگلی آیت نبی پاک سرکار دے کول شروع نہیں سا کرتے جنہ چیر پہلے سے عمل نہیں سا کر لیں گے اسی واسطے ہزور دے یارہ حافظ چند سن گنتی دو لیکن قرآن نو سمجھ کے اور اس سے عمل کرنے والے سارے صحابہ سن اور ہے گل دو میں جنہ چیر گل کرنی ہے نا سویر جمعہ شریف جمعرات کی تاریخ دینا گوارا نہیں ہوتا کاری صاحب مجبور کیتا ہے تو میں چند کریا حاضر ہوا لیکن اتنے تماشا ویخ کے نا قرآن دے تو دل چلو خیال ہویا میں تقریب چھڈ کے تر جا تو جلسے والے جانا تو یہاں کا کم جانا اتنا ایک غصہ اور مینو اگ اندر لگی پھر سوچیا ہے جان نو یہ چنگا ہے جی گل سینے چ رکھ چلے لوگوں بھی دس جا ہو سکتا کسی کے ذہن دل دماغ بیٹھ جائے تو تیرے واگ غیرت مند بن جائے مار سنیت میں بیٹھا جو غور کرنا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارک فرمائیے خیر من تعلم القرآن و علمہ ہو جس کو جو اللہ حفاظ پر منتبک کرتے ہیں ان کو اتنا پتا نہیں کہ تعلم علم سے ہے علم کا مانا تک جاننا ہے قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کے قائم کے لیے قرآن کا لفظ بولا جاتا ہے حدیث کی زبان میں تعلامہ اور علامہ کا مطلب یہ ہے کہ خود قرآن کو جانتا ہو بنتی رہی جن امان مدینے میں تاجدار دے احکام بنے قانون بنیا وہ خالی الفاظ سے نہیں توجہ رکھنا الفاظ کے رکھنے والے تو موجود ہیں مگر مانو کے سمجھنے والے نہیں اور قرآن اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچاتا جس وقت تک کہ اس کی تلاوت میں تدبر نہ ہو اور تدبر کے لیے ضروری ہے پہلے سمجھ سمجھے جائے حضرت مولا علی مشکل رضی اللہ تعالیٰ ہو سرکار فرما نے لا خیر فی تلاوت لا تدبر ہاں فرمایا نے قرآن دے احکام کی نے قرآن دے پھر سمجھ کے ایک قرآن کا ختم ایک پاس خدا بھی قسم کر کے آنا قرآن دے ایک حکم نے سمجھنا ایک پاس ہلکے ساری رات قرآن کی تلاوت کر رہے ایک پیر تو کھلو کے ساری رات جب تک قرآن مجید کے عمل خلاف کرے گا اس وقت تک قرآن اس پر لانت تو کر سکتا ہے رحمت نہیں دے سکتا حدیث کے الفاظ ہے رب بتا یل قرآن ول قرآن یلحان ہو کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن پر قرآن لانت کرتا ہے اور جب قرآن آخنا ہے بے حیائی تو بچ تو یہاں پھر بے حیائی کر لوں گا قرآن فرماندہ ہے سنا دیا قرآن سنا گیا وعدہ شریف مولا نے ارشاد فرمایا ما آتا کم وما اللہ فرماؤں میرا نبی جو دلے لے لو اور جیسے روکے تھوڑا جو تمہیں حکم کرے میرا نبی وہ کر لو جتوں روکے ولا ید للاج کام قرآن فرمایا وقت کام فلم اسلام کا صرف نہ رہ جانے کم اسلام والے کوئی نہیں تو قرآن کا صرف رسم و رواج رہ جان گے پڑھنا پڑھاونا تو رہ جائے گا مگر قرآن سے عمل نہیں ہونا حضور نے قیامت کی نشانی بیان فرمائی ہے اور قیامت مر تو قیامت دیا نشانیاں وہی مامن بچے گا جڑا اسلام دا نا چھڈ کے خالی نہیں اسلام دے کام دے نال تعلق رکھے قرآن لوکی نماز پڑھن گے ہزار ہزار بندہ نماز پڑھے گا پر مومن ایک بھی نہیں ہونا حدیث مبارک ہے ہزار نماز پڑھن گے مومن میں نمال ہی نہیں ہونا مومن کیلے میں ہو گئے مومنٹ میں بننا ہے جب مدینے کے تاجدار دے دین نو عظمت کی نگاہ دیکھو کائنات دی ہر سال حکیم سمجھے کملی والے سرکار دے دین نو آلہ سمجھے عظمت دی نگاہ نال اللہ فرما ہے جو میرا نبی سانو دے دے انہوں لے لیا جے جتوں روک کے اتوں فورن رک جایا جے فورن تو میرے آقا نامدار سرکار دا فرمان سنا دیا موجم کبیر تبرانی کی روایت آقا نامدار نے فرمایا چار بندے قیامت والے دل جہنمیا تو سخت عذاب لین گے ایک بد بخت من کا جس کو کسی نبی نے قتل کیا جس کو کسی جنوں کسی نبی قتل کیا ہے یہ بڑا سخت عذاب ہونا ہے دجا وہ جڑا کسی نو قتل کرتا ہے وہ دونوں مرد کافر ہوتے ہیں جنوں نبی قتل کرے یا نبی نو قتل کرے تیسرا وہ فرمایا امام جائرن ظالم بادشاہ جو نبی کی شریعت سے ہٹ کر فیصلے کرتا ہو جو ہے نا سبحان اللہ اور چوتھا المصورون فوٹو گرافر تصویریں اتارنے والے قیامت میں ندیوں کا قاتل جہاں ہوگا جہاں ندیوں کا مقصول ہوگا جہاں ظالم حکمران رہے گا وہی فوٹو گرافر بخاری کی حدیثیں پڑھوں جی میں اپنے پتر پیا ہافی جی دس ستا پوشتہ میں بخشوا جائے گا میں کیا چلے آ سکا پوشتہ تو بخشی چل جب بابے ہوئی آپ ہی چھٹ جاؤ جب سائی ہو نکل پھرا جائے فرشتہ ہوا حافظ اس میرا کوئی حق ادا نہیں کیتا ایک دن دنوں والے گزارتا سی رات غفلت گزارتا سی یا مولا کریم اس میرے فرد روح دیتے جتوں میں روکتا سا اتوں رکنا نہیں سی گل آخر سا کرنا نہیں سی یا مولا مینو حق دے اللہ فرما جو تو بھی بن گیا ہے امریکہ کے منصوبے کے مطابق خالی حافظ بناتے جاؤ آج کی جماعت میں داخلہ دیتے جاؤ مکھن کھلانے کے بعد کٹی سکول کی کھلاؤ پھر یہ جب ہمارا بیٹا شرٹ اور داری مچھ منڈلہ تیار ہو کے تو ایک کسی جگہ کے انگریزی غلام کے کر لگ گئے اور ایک آخر سال جنت آ جائے گا جو جنت کسی آفر کی نہیں جنت کسی ملا کی نہیں یہ جنت کسی شاعر کی نہیں جنت حالت کائنات کی ہے یا جنت ہے میرے مصطفیٰ کی ہے بنا رکھا مزاج دوجے پاس پھر کوچرانا بے گا ادر حاصل پیش ہونا ادھر غفلت نہیں سی پر والے بھی دو نے ہاں، رات میں سلطان رائی کا گنڈاسا ویچنا ہے ایک رات میں جاگ کے مولا کی عبادت کر کے رب کے ویچنا ہے ایک دوسری قسم کا جاگر والا سی رات میں جاگ رہا عبادت کرتا سی دل میرا مولا روح رکھنا سی رکھ لال مہینہ تیرے فرد میرے پورے کرنا سی میں جو آخرا سا ان کی تادے داری کرتا سی رب فرمایا گار کی سن میں فرانو اب گا یا ملا میں چانا میرا یار مینو رب فرماے گا یار لے جاؤ قرآن خدا کا گتوں فرے گا دبا ڈبل کی کھڑے سارے لڑا کی کھڑے یہاں بنے گا جنہوں نے والے سچے سوچے بانی تو گھر خدا دا دو لانتا ایک وہ گناہ دور تھا ایک گھر گئی سونا قرآن کا حاصل تو نبی دی شریعت کی غیرت نہ ہو قرآن فک نہ پاوے تو اور کی کرے شیر ربانی فرما سنا دیا شیر ربانی فرما اور بولیے اگر نبی دی شریعت کے خلاف دیکھو انج چپت جایا کرو انج تک پیا کرو نال جی چیتا اپنے شکار تک تھی اصا جی تین دہان چنیندے ویٹے تو یہو جہ چنیندے ویٹے نے راش نہ سما لے یہ قرآن والے ویٹے نے خدا کی قسم کر در ویخنا سام قرآن کے حسن والوں شریعت نبی کا واسطے کہ قرآن اگر رکھ رہا ہے خالی تو پتہ نہیں رب کی آخر ہے تو گل میں سمجھا مثال دین لگا پیو پلتا پتر میں چٹھی نہیں چھی ای چیتے تس ہزار روپیہ مینو چھتی کر دیں میں نے لوڑ بڑی بندہ اس چیٹھی نو لے لینا لے کے تو رٹنا شروع کر دینا روزانہ اس چیٹھی کی تلاوت کرتا ہے نہ انہوں یہ پتا ہے کہ یہ لکھا کی نہ ہزار روپیے دس ہزار روپیہ وہ کرتا روپیہ بھی نہیں کرتا ایماندار دس جب یہ واپس پیو دے کول گیا تو چیٹھی انہیں رات رات سنائی پیو کی کرے گا پتر ہے نا واہ لٹر لینا تین میں یہ آخر تو چٹھی رٹی کا تٹ کا نہ کلا ایک بار پڑھ کے تو پیسے کر دینا مینو یہ چاہیے سی جو ہے چلے رب تو چٹھی چلی ہے میرے نبی کے تابے دار بن جاؤ جو ہے میرے مدنی پاک سرکار کے تابے کیونکہ سارا نبی کا دین تین حصے نے سارا دین دے بولو بولو بولو نبی سرکار کے دین میں تین حصے نے ایک حصہ ایمان دجا اسلام تیجا احسان ایمان کن آخر جو نبی پاک لے کے آئے نے اس سارے سچا مننا وہ تصدیق کرنا جب کو پوچھے فٹ آخنا ہاں میں الحمد للہ ہوں میں جی دین کو مانتا ہوں اور سچے دل سے مانتا ہوں وہ نہ جب کو پوچھے تو پھر کچھ آخر لگ پڑو نہیں جی ہم لبرل سے ہیں لوٹے سے ہیں ہم ایسے پکے نہیں ہم ایسے پکے نہیں ہیں آپ گھر آئے نہیں ہم بنیاد پرست نہیں ہے تو دو بنیادہ کا مسلمان نہیں ہوتا مسلمان ہوتا وہی ہے جو اپنے تین ایمان کی بنیاد کو قابو کرتا ہو یہ بے بنیادہ بن جانا ایمان یہ ہے ساتھ خلل نہ پیدا ہونے پائے اگر نبی کی شریعت کا مذاق اڑایا ایمان سے خارج ہو گیا اگر استفاف کیا ایمان سے خارج ہو گیا مثلا حضور سرکار کی شریعت کو چھوڑ کے سب پر کچھ نہیں ہونے لگا ہے کہ ایویں لگے ہیں جو استخاف ہے اس نے شریعت مستفا کو ہلکا سمجھا ہے ہمارا سمجھا سی ایمان خارج ہو گیا مدینے کے تاجدار دے ہر حکم کی عزت کرے مومن کا ایمان اس وقت قائم ہوگا اگر عزت مستفا تو حکم بھی نہیں کرتا اگر توہین کر دے تو مومن ہو سکتا مولوی مسئلے کر رہا نبی دے دین دے سننا نہ یار تو بڑا ہی سخت گلا کر دیا تھا ایمانو خارج ہو گیا حضور کی شریعت کو سخت کری شریت سخت ہے حضور دی شریت رحمت ہے سخت وہ ہے جس پر شریعت کا مسئلہ اثر نہ کرے وہ بندہ سخت ہے وقت نبی دین دی گل سنے قرآن کا فرمان سنے دل پہ اثر نہ کرے کنڈ پیچھے سچ کے تر جائے سخت یہ ہے نبی کی شریعت سخت نہیں ہے حضور کا ہر حکم امت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے توجہ جو ہے سر اتنا ضرور ہے جو غیرت آدمی ہوتا ہے نا وہ غیرت کی بات کو سخت سمجھتا ہے حضرت میاں شیر ربانی لوکی آدھے سن بڑا سخت ہے کیونکہ آپ ایک ناچ کا دار ملا ناچ کا پڑے تو آخے حضور سرکار میں جناب آپ کا ہی میں آپ کا ہی میں آپ کا ہی رہا پیا حضور سرکار آپ ایک منہ کے بیٹھے رہے جب اتنا نگر ویسی ویسا ویسے منا منا اٹھے چند ماری منہ تو آپ کا اماندار بہ بنتا سونے کی سنت پیار کرتا کیوں دیا میرے ساری کھڑا ہے تو جو یاد رکھنا جو بے عمل عمل والے کو سخت سمجھتے ہیں بے غیرت غیرت والے کو سخت سمجھتے ہیں بے دین دین والے کو سخت سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ بد بخت خود سخت ہے جن وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے اللہ فرماتا ہے میں قرآن کو پتھروں پر نہیں کرتا پہاڑوں پر اتار دیتا وہ بھی روزہ روزہ ہو جاتا اللہ فرماتا ہے کئی پتھر ایسے ہیں جو میرے خوف کی وجہ سے اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں پنجابی چاندے میں تلک پہ میں لما لمایت من ہل انہار کئی پتھر ایسے نے جنہوں پانی رب خوف نال رگ پہ وہ چلے پتھر نرم ہے جنہ قرآن جیسا وہ نما کرام اصل نہ کرے اصل نرم تو وہ ہے ادھر قرآن سنے ادھر دل پر ایسا اثر ہو جسم پر گاؤں پہ کھڑے ہوتے جائیں اکھان چلی رو دے جان میرے مدینے کا تاجدار نے ایک بار اپنے صحابی نو فرمایا بچی حافظ قرآن بھی ہے کالج گپا بھی چھوڑنی پھر میں پوچھنا کہ قرآن تو سے حمل کی کر اس قرآن نے کی لینا اور قرآن پندرہ دن ہو گیا بخار شکوا نہیں کا رب کا دستا پیا پندرہ دن بخار میں روزانہ تقریر سفر کر کے تو محض جناب لال کر بیٹھا تو پہنچیا تو میں چاہنا وا کہ تھوڑی جی قرآن کے حوالے لال تم گل سنا دیا پرارتنا ہاں؟ سبحان اللہ سمجھا ہے سیدہ سرمان سن کے جاؤں جنہوں کے نے سمجھایا خاتون کمال کرم بڑے لاہور فرما میں درویش ایک مسیح نصیحت سن لاکھ لوگ مرن گے پر تو نہیں مرے گی اچھے کی نصیحت فرمایا نصیحت بی بی پاک بتول وانگو اس زمانے تو لک جا تیری گو دسی مولا حسین شبیر آؤ گے دیا ملے میرے مدینے کے تاجدار نے فرمایا انسانی قرآن دین نو سمجھن والے گھٹ ہون گے قرآن دے کاری چوکھے ہون گے وہ قیامت کی نشانی ہے میرے آقا دے دور دے اندر صحابہ دے دور دے اندر حاجی تابعین دے دور دے اندر پچھلے دوران دے اندر حافظ ساتے سن نبی دے دین قرآن نو سمجھن والے چوکھے سن سبحان اللہ میں کسی بندے پوچھا تقریر دے تو ضلع چت گلی اگر دیا شرط کی نے میں جی امام کی پہلی شرط ہے پینٹ شرط دوسری ڈاری مچھ منا تیسری ٹائی لگی ہو چوتھی شرط ہوئے پانچ وقتی نماز دے دیر کلب شراب پی کے آئے پھر آن مسلے چکھ لے شرطیں ٹھیک نے وہ تو بندے آخر لگے لائے شرطان نے تو خرچ نہیں سرتا کیا دکھا لے میں کیسا کہا آپ کا حافظ بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا باپ بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا پیر اور مرشد بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا حاکم بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا افسر بھی ایسا ہو سکتا ہے باقی مسلح کے امام کے لیے تو شرطیں ہیں میں پوچھتا ہوں کیا امتی حضور کا صرف مسلح کا امام ہے میں پوچھتا ہوں وہ کیا بنا ہے اگر کوئی نبی کا امتی ہے چاہے پر ہو چاہے پیچھے ہو جو نبی کی شریعت امام کے کے لیے لیے ہے ہے وہی مقتدی کو کی تاگ لینی ہو امام کی داری نہیں دیو سارا کچھ امام واسطے تو تم اور چلیا وہ مدینے کا تاجدار تو رسول ہے جس رسول دی شریعت نبیا بھی واجب العمل جب نبی بھی تابے ہو اس نبی نو صرف پنجا امام واسطے مقیت چا کیا یہ ہلون امام جانے تو تسا جانو امام دے گیٹے ننگے ہونے چاہیے نے گیٹے مفت بھی پہ تمبی نہ ہو ہاں وہ اتنے نتھی ہو امام دے سر سے ایڈی پگ ہو مفت بھی ہمام چپ ہوا بہا کے آیا کھڑا سر سے ٹوپی نہ رکھے بھی دیوار نہ خراب ہوتا میں کیا کھانا خراب ہے چلب کی بار گاہ والا نے خیال رکھی کرا تو لبنا پھر نماز مٹی سو ہے چلیا نماز لیا نا جنہیں نماز اپنے آپ گم کیتا ہے کہ مدینے کے تاجدار ایک صحابی ہے جنگ کے دوران پت گیا ہے گلا کھچیے فرمایا مارا پیڑ ہوے گی جب نماز پڑا گا اس لیے کھچ لیا نہ سبحان اللہ کیوں میں اس لیے ایسا گم ہو جاگا اپنے آپ میں پتا نہیں رہنا اس نے کھچ لیا جو کے جانا قرآن والے سن قرآن والے یہ سن نبی فرمان والے سڑکے جا یہ قرآن اللہ کیوں تیرے سینے چ قرآن رکھنا ہے قرآن تو ایمان رکھنا ہے ایمان عمل رکھتا ہے وہ سونے تیرے قرآن کا فرما بردار یہ میں کھا لوا میرے وسوں گل باہر جو ہے آران تو ابھی فرمان لا دیا بندے سب کے جا مجھے ایسے فتنا یہ کیا چل رہا رکھو چورا کھانا خراب ہو گئے وہ عراق دیا مسیطا چاہیے جائیں افغانستان سے بم مار کے قرآن مسیطا ساری جانا وہ لگ پیا تو اتنے بڑا ہی ہونا یہ کی چکر ہے پھر پتہ لگا تو ساخا پڑھی جاؤ مگر قرآن کے پیچھے چلن کی اجازت نہ عراق میں ہے نہ افغان میں ہے نہ پاکستان میں ہے نہ دنیا کے کسی کونے میں ہے تو پھر سمجھ لو ایسے کتنے میں مفت ہونے والا قرآن تم سے یہ مطالبہ کرتا ہے مجھ پر چلنے والے جب تک نہیں بنو گے نہ تم دشمن سے بچ سکتے ہو نہ جہنم سے بچ سکتے ہو امریکہ کہتا ہے حاصل بنو قرآن کہتا ہے میرے محافظ بنو امریکہ کہتا ہے پڑھنے والے بنو قرآن کے مسلے واسطے قرآن نہیں آیا اج صرف قرآن دو چیز واسطے رکھا ہوا جب رمضان آئے حافظ کی داری اڈی آ جاتی کل رکھنا ہوا تو حافظ کل چنگی کروڑ کے منڈی جب رمضان تو پہلا چاند چاہنا سبھال کا اس خسخسی حافظ جی کی بنیا جو جی؟ ماشاء اللہ جی سنت جو ہوئی میں کیا تیرا میں خراب ہو تب سنت سنت سبا کے یاد آئیے ہے پچھلے گیارہ مہینے سنت میں جدت سی اور ہاں چکر آ گیا گا کھان پیل نہ بن گیا تو داری یاد آ گئی ہے جی میں بس سے بیٹھا تو دوائیاں بیچنے والا چڑھا السلام علیکم سلام کا جواب دینا پاک سرکار کی سنت ہے میں لکھا کہ داری مچ ملا میں کیا سلام کا سنت ہے باقی سارا ہے سودے واسطے سنت یاد آ گئی جی، جی، بولی بیٹھے اور نکاح شادی سنت والے انہیں لکھا جا نکاح ہو میری سنتی من کے بال سنتی چلا سمجھنی نکاح میری سنت ہے جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ ہم سے نہیں ہے تو جی کسی نے دیکھو جناب جی آ گیا شادی کا تو اتنے سنت یاد آ گئی ہاں جی تو جناب جی اتنے سنتا گیری کھیت تو نفس والی سنت ہے یہ سارے چیتا ہی آئی کھڑی ہے سرکار باقی فرن بھی پیتی کھڑا ہے باقی فرن بھی پیتی کھڑا ہے پر یہ سنت یاد ہے بھی پتا ہے لکھو تاکہ گے کچھ شادی گیا تو ساری فیس کھڑی ہونی ہے عمر کے اجکل عمرے دے ٹکٹا وہ نے میں پھر ناٹا ہو گیا اس میں بھی بڑے ساڈا بھی نا نکلا میں ایک پوچھا میں سرکار غلطی معاف کرا جی گزارش کر لگا کہ میں کہ دسو عمرہ ہے کی پتا نہیں کہ نہیں میں کیا جناب عمرہ سن لگا ہے عمرہ کیا ہے بولو بولو عمرہ شریف کیا ہے ہر زندگی اسے کر رہے شریف کی ہے سنت میں کیا سرکار اس سنت نال پیار کیوں آ گیا تو خیر تو تی ہزار روپیہ لگتا ہے چالی ہزار کی سنت ادا کر دیا تو سرکار اس سنت میں چالی ہزار نال ادا پہ کر دے جو تو آ جڑی سنت ہے وہ روپیہ لا کے الٹا سنا پہ کر دے گے اس سنت ہاں، میں پیار کیونکہ میٹھے میں کھانا ہم آپ کا ٹکٹ بار کے سہو ایک سنت سے اتنا پیار ہے کہ چالیس ہزار روپئے کے ساتھ ادا کر رہے ہو اور دوسری سنت کے ساتھ اتنا ہی انکار ہے الٹا پانچ روپئے لا کے تھلے سٹی کھڑے ہو میں سرکار ہوں میں دسنا سنت کا مسئلہ نہیں بچ ہو رہے اچھے کی میں سیر سپاٹا ہے سیر و تفریح کرنی ہے پھر جناب جدو یہ جہاز بیٹھنا ہے پھر اتنے ہے بخت والی وہ نسیبہ آدھی ہے دل تو نہیں گھبرا رہا پھر چالی ہزار اتنے پہنچنا تو واپس جب آنا پتا کی آنا لے کے کی آنا جب واپس آنا ہے پانچ کھجور بھی پانچ سات ٹوپیاں ایک زم زم یہ تین ہیں جو وہاں سے لے کر آ رہے ہیں تو جو پیسے کول ہے سن یہ تو غریب اتوں تک رہتا نا جب تکڑا ہو تو پھر اللہ لبیک بھی تھا تو اللہ بھی لال چکر پہ جاتا کہ جب واپس آئے آن کے تے کام دسنا کی ہے بلے بلے بلے بئی ہو شریف ایڈا سونا اوکھے تو انج بتیاں نے چھ گلا دہائی خدا دی مسیت چ باہر نکلن جی نکل مسیت چ نکل جی نہیں کرتا تو جی سڑکیں نے ہائے ہائے ہائے اتنے روٹی رکھ کے کھا سونی ہے میں کیا تیرا کٹھا بہ جائے یہ تو ساری انگریز کی بڑائی بلان کی تعریف کرنا پیا اور مدینے کے شاید کی تعریف کیا کرنا ہے مدینے کا تاجدار تو اتے سونا رب کی رضا والی زندگی بسر کر گیا ہے نبی سرکار اپنے دین اتوں دے گئے میں کھیل میرے مدینے والے کا پیغام نہیں اتوی اتوں فلائٹوں کی تریس واپس لے کے آئے فلائٹ نشانی ہو جس بندے تیرا باہر جمرے تیرا بھی ہوا نا واپس آئے گا تو کایا پلٹی ہوگی گئی تجھے کھوتی مور کھل رہی تو سمجھ لیا جل گیا سی بلائے کاشتے ہوئے بلائے پلا ان لبھی اتنے شاید کلندر اقبال فرماؤں گا ساری قسم کر کے آنا سنو آقا انعامدار دی شریعت دا مخالف ہوئے زم زم پی پی پی پی پی پی کے کوئی مر گئے اللہ فرمائے گا فرو یہ فرو فرو یہ ٹھنڈ سما کے یہ جانم سٹو تو زم زم نیچے رہے دو پڑھو پڑھو یہ شرط میرے آقا انعامدار دی شریعت دا ہوئے سجن آخنا سبحان اللہ خدا بھی قسم کر گیا نمبر کھنڈ شریف جتوں کا پتر ہوئے کیوں سمجھ رب دھن سمت جنت چ بنا سمجھنا حضور کی شریعت کا رنگوں کے ساتھ رنگوں کے ساتھ پنگوں کے ساتھ تعلق نہیں نبی کی شریعت کا عقیدے اور عمل کے ساتھ تعلق ہے جو ہے اگر آخر سبحان اللہ خدا دیا بندہ ترجیح فرما سر کے جاوا خالق کے کہنا جلا والا نے جڑا سانو قرآن دتا ساری قرآن ساری مدد فرما گا جب قرآن دے پیچھے مومن گم ہو جاوے گا یہ سارا فتنہ کثرت الفاظ کا وہ یہود کا بیج بویا ہوا ہے اسی وجہ سے ٹگے تیار کرنے میں ٹگے پتا ہے کسے گل میں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکات ہے نہ ایمان ہے نہ حرام نہ حلال کی تمیز ہے نہ غیرت بغیرتی کا فرق ادھر قرآن بھی پڑی آتا گا ادھر جناب ٹی وی بھی چکی آتا ساری رات کالج بیٹھا ہے تو تو آتا میں قرآن سے جنت جا رہا ہوں یہود کے فتنے کی پیروی کرنے والا جنت کہاں مل جلا جائے گا جنت اس کو ملے گی جو یہود کے فتنے کے خلاف چلے مدینے کے تاجدار کی شریعت کا سچا خادم بنے قرآن کے حرام کو حرام جانے قرآن کے حلال کو حلال جانے قرآن جس کی عزت کرتا ہے اس کی عزت کرے قرآن جس کو دشمن بناتا ہے اس کو دشمن بنائے قرآن کے دشمن کو دوست بنانے والا قرآن سے کبھی خیر نہیں حاصل کر سکتا قرآن یہ فرما رہا ہے یہ سارا میرے دشمن ہے قرآن سب ہے کہ نہیں تو اب جو ان سے دوستی کر رہا ہے پھر کہا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں قرآن کا آخر بن رہا ہوں نہیں یہ قرآن تمہیں جاننے میں پھینکے گا گلا بہت سن کرنا رہی ہے سویر جمعہ شریف جی عمل سے کیتا تو ان نہیں بتے رہے نہ کریے تو ساری رات میں سنگ تال کرا فرق کوئی پیدا مجھ اگے دین وجائی جا کی دعا کرو اللہ حضور دس کے سان قرآن تے عمل دیتا کی قرآن نال سچی محبت دی دولت عطا فرما قرآن اپنی بیٹی نو قرآن کے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 رکھن واسطے نازل نہیں فرمایا قرآن حکیم کا کم من ظلمات نور تمام بد عقیدگیوں اور بد آمالیوں کی ظلمتوں سے نکال کر حسن عقیدہ اور حسن عمل کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے ایک مکمل ضابطہ حیات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اور بحاظ القرآن قوم وزادہ بہی آخرین اور کما کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن دال کئی قوما کئی لوگوں قرآن دال بلندی اور اچھی شان عطا فرما ہے اور کئی اس قرآن نال پستی کے گڑے میں سٹ دینا بربادی سٹ دینا کی مطلب جنا اس قرآن نو پڑھ کے تو عمل کیتا ہے وہ اس قرآن دی برکت لال بلندی پا جاندے نے جنا اس قرآن نو پڑھ کے پیروں چ رولیا وہ اس قرآن نال ہی برباد ہو جاندے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے صحابہ کرام فرما چیر اگلی آیت نبی پاک سرکار دے کول شروع نہیں سا کرتے جنہ چیر پہلے سے عمل نہیں سا کر لیں اسی واسطے ہزور یار چند سن گنتی دے لیکن قرآن سمجھ کے اور اس سے عمل کرنے والے سارے صحابہ سن یہ گل میں جنہ چیر گل کرنی ہے نا سویرے جمعہ شریف جمعرات کی تاریخ دینا گوارا نہیں ہوتا کاری صاحب مجبور کیتا تو میں چند کریا حاضر ہوا لیکن اتنے تماشا ویخ کے نا قرآن دے توہین دا تو دل چلو خیال ہویا میں تقریر چھڈ کے تر جا تو جلسے والے جانا تو یہاں کا کم جانا اتنا تو غصہ اور مجھے اگ اندر لگی پھر سوچیا ہے جان لالوں یہ چنگا ہے جیڑی گل سینے چ رکھ چلے جا ہو سکتا کسی ذہن دل دماغ بہت جائے تو وہی تیرے واگ مند بن جائے مہاج نال میں بیٹھا جی غور کرنا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارک فرمائیے خیر کمن تعلم القرآن و وال جس کو جو اللہ حفاظ پر منتبک کرتے ہیں ان کو اتنا پتا نہیں کہ تعلق علم سے ہے علم کا مانا دانش کا جاننا ہے کراپ پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کے کاروں کے لیے قرآن کا لفظ بولا جاتا ہے حدیث کی زبان میں تعلامہ اور علامہ کا مطلب یہ ہے کہ خود قرآن کو جانتا ہو اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہو اور قرآن دو چیزوں کا نام ہے قرآن نبی کی شریعت بنتی رہی جنہ مانیہ مدینے میں تاجدار دے احکام بنے قانون بنیا وہ خالی الفاظ سے نہیں توجہ رکھنا الفاظ کے رکھنے والے تو موجود ہیں مگر مانو کے سمجھنے والے نہیں اور قرآن اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچاتا جس وقت تک کہ اس کی تلاوت میں تدبر نہ ہو اور تدبر کے لیے ضروری ہے پہلے مانے سمجھے جائے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ لو سرکار فرما لے لا خیر فی تلاوت لا تدبر فی ہاں فرمایا اس تلاوت میں کچھ خیر نہیں جس تلاوت میں غور نہ ہو تدبر نہ ہو فکر نہ ہو غور تدبر کیا ہے پہلا سمجھو مانے کی نے قرآن دے احکام کی نے قرآن دے پھر سمجھ کے ایک قرآن کا ختم ایک پاس خدا بھی قسم کر کے آنا قرآن دے ایک حکم نے سمجھنا ایک پاس بلکہ ساری رات قرآن کی تلاوت کر رہا اس پیر تو کھلو کے ساری رات جب تک قرآن مزید کے عمل خلاف کرے گا اس وقت تک قرآن اس پر لانت تو کر سکتا ہے رحمت نہیں دے سکتا حدیث کے کے الگ میں رقبال مل قرآن بل قرآن جلال ہو کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن پر قرآن لانت کرتا ہے اور جب قرآن آخر ہے بے حیائی تو بچ تو آخر بے حیائی کر لوں گا قرآن فرمتا ہے سنا دیا قرآن سنا دیا الا شریف مولا نے ارشاد فرمایا ما آتا کم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اللہ فرماؤں ہے حکم کرے میرا نبی وہ کر لو جتوں روک مجھے لوکی ہزار ہزار بندہ نماز پڑھے گا پر مومن ایک بھی نہیں ہونا حدیث مبارک ہے ہزار پڑھن گے مومن میں ایک ہی نہیں ہونا مومنٹ کہ میں مومن تو نہیں بنتا ہے جب مدینے کے تاجدار دین عظمت کی نگاہ مٹاہ دیکھ چاہے رات کی آرسا حقیر سمجھے کملی والے سرکار دے دین نو آلہ سمجھے نگاہ نال اللہ فرما ہے جو میرا نبی سانو دے دے لے لیا جائے جتوں روک کے جایا دار فورن تو میرے آقا نامدار سرکار دا فرمان سنا دیا موجہ میں کبیر تبرانی دی روایت آقا نامدار نے فرمایا چار بندے قیامت والے دل جہنمیا تو سخت عذاب لین گے ایک وہ بد بخت من کا تالا ہل نبی سن جس کو کسی نبی نے قتل کیا جس کو کسی جنوں کسی نبی قتل کیتا ہے یہ بڑا سخت عذاب ہونا ہے دجا ہو جا کسی نبی نو قتل کرتا ہے یہ دونوں مرد کافر ہوتے ہیں میں نبی قتل کرے یا جڑا نبی نو قتل کرے تیسرا وہ فرمایا امام جائرن ظالم بادشاہ جو نبی کی شریعت سے ہٹ کر فیصلے کرتا ہو تو جو ہے راخنا سبحان اللہ اور چوتھا المصورون فوٹو گرافر تصویریں اتارنے والے قیامت میں ندیوں کا قاتل جہاں ہوگا جہاں ندیوں کا مقصول ہوگا جہاں ظالم جی, میں اپنے پاخر کیا سچا پشتہ بخشا جائے گا میں کیا چلو سچا پشتا بخشی چن جب بابے ہوئی آپ ہی چھٹ جائے ہوا گیا میرا کوئی حق ادا نہیں کیتا ایک دن گزارتا سی رات گزارتا سی یا مولا کریم اس میرے فراغ روح دیتے جتوں میں روکنا سا اتنے رکنا نہیں سی جی گل آخر سا کرنا نہیں سی یا مولا مینو حق دے اللہ جو تو نہیں سمجھا ہے امریکہ کے منصوبے کے مطابق خالی حافظ بناتے جاؤ آٹھویں جماعت میں داخلہ دیتے جاؤ مکھن کھلانے کے بعد کٹی سکون کی کھلاؤ پھر یہ جب ہمارا بیٹا پینٹ شرٹ اور مچھ منڈا تیار ہو کے تو ایک کسی جگہ کے انگریزی غلام کے نوکر دو کے پاس بس ایک رہا سے دوسری قسم کا جاگر والا سی رات میں جاگتا سی عبادت کرتا سی دل میں میرا مولا روح رکھتا سی ایر بلا رب تیرے ہوں سر میرے پورے کرتا سی میں جو آخلا سا کی تابے داری کرتا سی رب فرما دے دال کی چانس قرآن کافر کی سارے لڑا کی کی بنے تکایا اور یہ نہ سے چھوٹے بانی تو گھر خدا دا دو لانتا ایک اور گناہ دو لانت ایک گھر خدا دے لانت سڑکے جا کی غیرت نہ ہو قرآن پھیک نہ پاوے تو اور کی کرے سورے ربانی فرما سنا دیا سورے ربانی فرما نے اور بولیے اگر نبی شریعت کے خلاف دیکھو انج چپک جایا کرو انج تک پیا کرو گسے نہ جی چیتا اپنے شکار تک ٹکنا ہے اور چلو تھی ایسا جو کن جہاں لوگ چمینے ویچے میں یہو جہ چمین ویچو نسنا سمان مل یہ والے چمین ویٹے نے اس واسطے کہ قرآن اگر رکھ رہا ہے خالی پتہ پتا نہیں رب کی آخر ہے تو گل میں سمجھا مثال دین لگا پیو گلبا پتر میں پترا آ ہی تو دس ہزار روپیہ مینو چھتی کر دیں نے لوڑ بڑی اس چی لے لینا لے کے شروع کر دیں روزانہ اس چیٹھی تلا انتہے لکھا کی نہ ہزار روپئے دس ہزار پیو نکلتا روپیہ بھی نہیں کرتا ایماندار دس جب یہ واپس پیو کے کول گیا تو انہیں رات رات سنائی پیو کی کرے گا ہے نا واہ لڑ لینا تینوں میں یہ آخر تو چٹھی رٹی جا تو رٹدا نہ کلا ایک بار پڑھ کے تو پیسے کر دینا مینو یہ چاہیے سی جو ہے چلیا رب تو چٹھی کلی ہے میرے نبی کے تابے دار بن جاؤ توجہ ہے میرے مدنی پاک سرکار سڈا نبی دین تین حصے نے کنے سارے دین دے بولو بولو بولو نبی سرکار دے دین میں تین حصے نے ایک حصہ ایمان دجا اسلام تیجا اسمان کنو آخ لینے جو نبی پاک لے کے آئے نے اس سارے سچا مننا وہ تصدیق کرنا جب کوئی پوچھے سک آخنا ہاں میں میں جی دین کو مانتا ہوں اور سچے دل سے مانتا ہوں جب کو پوچھے تو سب سے آخر لگتا ہو نہیں جی ہم لبرل سے ہیں لوٹے سے ہیں ہم ایسے پکے نہیں ہیں ہم ایسے پکے نہیں ہیں آپ گھر آئے نہیں ہم بنیاد پرست نہیں ہیں بے بنیادہ مسلمان نہیں ہوتا مسلمان ہوتا وہی ہے جو اپنے تین ایمان کی بنیاد کو قابو کرتا ہو بے بنیادہ بن جا ایمان یہ ہے ساتھ خلل نہ پیدا ہونے پائے اگر نبی کی شریعت کا مذاق اڑایا ایمان سے خارج ہو گیا اگر اس سے خاص کیا ایمان سے خارج ہو گیا مثلا حضور سرکار کی شریعت کو چھوڑ کے آخو یار کچھ نہیں ہونے لگا ہے تو ایویں لگے ہیں جو اس کے ساتھ ہے اس نے شریعت مستفا کو ہلکا سمجھا ہے ہمارا سمجھا سی ایمان خارج ہو گیا مدینے کا تاجدار گار دو ہر فخر کی عزت کرے مومن کا ایمان اس وقت قائم ہوگا اگر عزت مستفا کے حکم بھی نہیں کرتا اگر توہین کردہ ہے تو مومن ہو سکتا مولوی مسئلے کر رہا نبی دے دین دے سننے والا آتا یار تو بڑا سخت مولوی ہے سخت گلا کرتا تھا ایمانو خارج ہو گیا حضور کی شریعت کو سخت کر کبھی شری شریعت سخت ہے یا کی شریعت رحمت ہے سخت وہ ہے جس پر شریعت کا مسئلہ اثر نہ کرے وہ بندہ سخت بد نبی دین دی دل سنے قرآن کا فرمان سنے دل پہ اثر نہ کرے کنڈ پچھے سچ کے تر جائے سخت یہ ہے نبی کی شریعت سخت نہیں ہے ہے اللہ فرما والا ضرور ملنا اتنا ضرور ہے جو بغیرت آدمی ہوتا ہے نا وہ غیرت کی بات کو سخت سمجھتا ہے حضرت میاں شیر ربانی لوکی آدھے سر بڑا سخت ہے کیونکہ آپ ایک ناچ کا دار ملا ناچتا پڑے تو آخے حضور سرکار میں جناب آپ کا ہی میں آپ کا ہی میں آپ کا ہی کری جا رہا کیا حضور سرکار آپ منہ کے بیٹھے رہ جب بہتان نگر ویٹھی ویٹا داری ملا سے اٹھے سر ماری منہ فرما سرما بنڈا کا بنتا سونے میں سنت نال پیار کرتا بھائی ڈرامے ہے کھڑا ہے یہ اصول جو یاد رکھنا بے عمل عمل والے کو سخت سمجھتے ہیں بے غیرت غیرت والے کو سخت سمجھتے ہیں بے دین دین والے کو سخت سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ تک وقت خود سخت ہے جن وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے اللہ فرماتا ہے ایسے ہیں جو میرے خوف کی وجہ سے اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں پنجابی چاندے میں تلک پہنچے میں ہل انہار کئی پتھر ایسے نے جنہوں نہرا کے پانی رب کے خوف نال رگ پہ وہ چلے پتھر کے سبے نہ وہ نام اصل سخت ہے جنہوں پہ قرآن جیسا موجود اصل نرم تو وہ ہے ادھر قرآن سنے ادھر دل پر ایسا اثر ہو جسم پر راؤنڈ پہ کھڑے ہوتے جائیں چلی جان میرے میں پوچھنا کہ قرآن سے عمل کیا جائے اس قرآن نے کی لینا میں پندرہ دن ہو گیا بخار شکوا نہیں پہ کرتا رب کا دستا پیا پندرہ دن بخار میں روزانہ تقریر سفر کر کے تو محل جناب لا والا کر بیٹھا تو پہنچیا تو میں چاہنا وا کہ تھوڑی جی قرآن کے حوالے تین گل سنا دیا آخنا سبحان اللہ خدا دیا بندہ توجہ فرمان سن کے جاؤ جنہوں خال ایمان دی پیو میں درویش بھی ایک مسیح تو سن لیں لاکھ لوگ کی مرن گے پر تو نہیں مرے گی اچھے کی نصیحت ہے فرمایا نصیحت ہے بی بی پاک بطول وانگو اس زمانے تو لک جا تیری گود چی مولا حسین سبھی رو گے توجہ ہے خدا دیا بندہ میرے صحابہ دے دے دور تابعین شاہ باد پچھلے دوران حافظ سن نبی دین قرآن نو سمجھنے والے سوکھے سنگ کسی بندے پوچھا تقریر تقریب دو چلے مظفرد بس چٹ گلی آنا چشتی ہو بس امام دیا کی نے میں کیا جی، امام کی پہلی شرط ہے پینٹ شرٹ دوسری ہے داری مچھ منا تیسری ہے ٹائی لگی ہو چوتھی شرط ہوئے پانچ وقتی نماز دے دیر کلب شراب پی کے آئے پھر آن مسلے چک لے شرطیں ٹھیک نے تو بندے آخر گلا شرطان خرچ نہیں یہ شرطان کہہ دیا میں کیا سرکار آپ کا حافظ بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا باپ بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا پیر اور مرشد بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا حاکم بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا افسر بھی ایسا ہو سکتا ہے باقی مسلح کے امام کے لیے کیوں اتنی شرطیں ہیں میں پوچھتا ہوں کیا امتی حضور کا صرف مسلح کا امام ہے میں پوچھتا ہوں امام کی امام کی پگ امام کی داری لیں سارا کچھ امام واسطے تو ویلا چلیا وہ مدینے کا تاجدار تو رسول ہے جس رسول دی شریعت ندیوں بھی واجب العمل ہے اس نبی نو صرف پنجا امام واسطے مکو چا سمکا جچا ہلو امام جانے تو سا جانو امام کے گیٹے ننگے ہونے چاہیے نے گیٹے مفت بھی پہلے تمبی نہ ہو ہاں وہ نتھی ہو امام ہومام سر سے ایڈی پگ ہو تو مفت بھی ہمار چپ ہوا کیا کھڑا ہو سر سے ٹوپی نہ رکھے بھی تیمار نہ خراب ہو میں کیا کھانا خراب ہے رب کی بار نے خیال رکھی کریں تو لبا پھر نماز مٹی سو ہے چلیا نماز لیا نا جنہیں نماز اپنے آپ گم کیتا ہے کہ مدینے کے تاجدار کا ایک صحابی ہے جنگ کے دوران پت تیر وج گیا گلام مار کی پر فرمایا ان تیر ہوے گی جب نماز پڑھا گا اس لیے کھچ لیا گیا راج میں سبھا ملنا کیوں میں اس لیے ایسا گم ہو جاؤں گا جو سڑکے جانا قرآن والے ہو سن قرآن والے یہ سن نبی فرمان والے سڑکے جا جہ قرآن والا جی یا لائن کیوں کھاوا تیرے سینے چ قرآن رکھنا ہے قرآن تو ایمان رکھنا ہے ایمان دے نال عمل رکھنا ہے وہ سونے تیرے قرآن کا فرما بردار یہ کھا لوا میرے بسوں گل بار جو ہے قرآن توجہ فرمان دیا بندے سب کے جا مجھے ایسے فتنا یہ کیا چاہتا میں تیرا کھانا خراب ہو گئے وہ عراق دیا چاہیے افغانستان سے بم مار کے قرآن مسیطہ ساری جانا چکر ہے پھر پتا لگا تو ساتھ پڑھی جاؤ مگر قرآن کے پیچھے چلن کی اجازت نہ عراق میں ہے نہ افغان میں ہے نہ پاکستان میں ہے نہ دنیا کے کسی کونے میں ہے تو پھر سمجھ لو فتنے میں مبتلا ہونے والا قرآن تم سے یہ مطالبہ کرتا ہے مجھ پر چلنے والے جب تک نہیں بنو گے نہ تم دشمن سے بچ سکتے ہو نہ جہنم سے بچ سکتے ہو امریکہ کہتا ہے حافظ بنو قرآن کہتا ہے میرے محافظ بنو امریکہ کہتا ہے پڑھنے والے بنو واسطے قرآن نہیں آیا اب صرف قرآن میں دو چیز واسطے رکھا ہوا جب رمضان آئے حافظ کی داری لگی آ جاتی پہلے منڈی رکھنا ہوا تو حافظ پہلے چنگی کروڑ کے منڈی جب رمضان تو پہلا چاند چل ہے سبان ڈاروں اس خسی حافظ جی کی بنیا جو جی؟ ماشاء اللہ جی سنت جو بھی میں کیا تیرا کالا خراب کرا دے تبھی سنت کے یاد آئی ہے پچھلے گیارہ مہینے سنت تھی پر چکر آ گیا گا کھان پی کا بن گیا تاریخ یاد آ گئی ہے جی میں بس سے بیٹھا تو دوائیاں ویچن چڑھا السلام علیکم سلام کا جواب دینا پاک سرکار کی سنت ہے میں چاہتا میں سرکار سلام کا سنت ہے باقی سارا ہے سودے سنت یاد آ گئی دلی جی، جی بیٹھے ہیں اور نکاح شادی سنت انہوں نے لکھا نکاح میری سنتی من کے نام سنتی سمجھ سمنی نکاح میری سنت ہے جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ ہم سے نہیں ہے تو جی کسی نے دیکھو جناب جی آ گیا شادی کا تو اتنے سنت یاد آ گئی ہاں جی تو جناب جی اتنے سنتا جیڑی ٹھیک تو نفس والی سنت ہے یہ سارے بھی چیتا کھڑی ہے تو سرکار نے باقی فرن بھی پیتی کھڑا ہے باقی فرن بھی پیتی کھڑا ہے اور یہ سنت یاد ہے بھی پتا ہے لکھو تاکہ گے کوئی شادی آن گیا تو ساری فیس کھڑی ہونی ہے تو فیس عمرے دے اج کل عمرے میں ٹکٹاں نے محفل نے اس بھی بڑے شوق نال جانے جما کے ساڈا بھی نام نکل آئے میں ایک پوچھا میں سرکار غلطی معاف کرا جی گزارش کر لگا کہ میں کہہ دسے عمرہ ہے کی پتا نہیں کہ نہیں میں کیا جناب عمرہ سنت ہے عمرہ کیا ہے بولو بولو عمرہ شریف کیا ہے حج زندگی کار فر رہے عمرہ شریف کی ہے سنت میں کیا سرکار اس سنت نال پیار کیوں پہ گیا خیر تو تی ہزار روپیہ لگتا ہے چالی ہزار عمر کی سنت ادا کر دیا تو سرکار اس سنت تو چالی ہزار نال ادا پہ کر دے تو آ جی سنت یہ پانچ روپیہ لا کے الٹا فنا پہ کر دے اس سنت والا جو ہے نہ ٹکٹ بھارت لے گا میں ایک سنت سے اتنا پیار ہے کہ چالیس ہزار روپے کے ساتھ ادا کر رہے ہو اور دوسری سنت کے ساتھ اتنا ہی انکار ہے الٹا پانچ روپئے لا کے تھلے سٹی کھڑے ہو میں کہ سرکار ہوں میں دسنا وہ سنت کا مسئلہ نہیں لاؤنا بچ ہو رہے اچھے کی میں سیر سپاٹا ہے سیر و تفریح کرنی ہے پھر جناب جدو یہ جہاز بیٹھنا ہے پھر اتنے بخت والی وہ نسیبہ والی آ دل تو نہیں گھبرا رہا پھر چالی ہزار نال اتنے پہنچنا تو واپس جب آنا انہیں پتا کی آنا ہے لے کے کی آنا ہے جب واپس آنا ہے پانچ کھجور بھی پانچ سات ٹوپیاں ایک ٹائم زم زم یہ تین تحفے ہیں جو وہاں سے لے کر آ رہے ہیں تو جو پیسے کول ہے سن ایک تو غریب اتوں تک رہتا نا جب تکڑا ہو تو پھر اللہ بھی تھا سے اللہ ہوما پلاؤ چکر پا تو جب واپس آئے قوم نو دسنا کی ہے بلے بلے بلے گئی مدی شریف ایڈا سونا اتے تو بتیاں نے چھ گلوں کے دہائی خدا بھی مسیت چ باہر نکلنے جی نکل مسیت چ نکلن جی نہیں کرتا تو سڑکوں نے ہائے ہائے ہائے اتنے روٹی رکھ کے کھا لو سونی ہے میں کیا مدینے کے کاجدار شاہ کی تریف کیا کرنا ہے مدینے کا تاجدار تو اتنے سونا رب کی لگا والی زندگی بسر کر گیا ہے تو میں مدینے تاجدار عشق لے کے آ جب آنے کایا پلٹی آنے امرا کے حج اس بندے کا جڑا واپس آن کے نبی دی شریعت کا پابند بن گیا ہے یاد رکھنا نشانی دس دیتی ہے جا پکی پی گی نشانی جس بندے تیرا حج عمرے ترا بھی ہوا نا واپس آئے گا تو کایا پلٹی ہوگی تجھے کھوتی بہت کھل گئی ہے تو سمجھ لیا ہو گیا سی بلائے کاستے ہوئے بلا پلا ہوں لبھی اتو شا تھی کلا قسم کر کے آنا سنو آپ کا انعامدار دی شریعت کا مخالف ہوے زم زم پی پی پی پی پی پی کے سو مر جائے اللہ فرمائے گا فرو یہ فرو فرو یہ ٹھنڈ سما کے یہ جانم سٹو یہ <laughs> زم زم نیچے رہے دو پر پڑھو یہ سارا میرے آقا انعامدار دی شریعت کا ہوے سجن سبحان اللہ خدا بھی قسم کر گیا آنا مرے کھن شریف جتوں کا مر حضور رب سمجھنا کی شریعت کا رنگوں کے ساتھ رنگوں کے ساتھ پنگوں کے ساتھ تعلق نہیں نبی کی شریعت کا عقیدے اور عمل کے ساتھ تعلق ہے توجہ ہے اگر آخنا سبحان اللہ خدا دیا بندہ توجہ فرما سر کے جا خالق کے کہنا جلا والا نے جڑا سانو قرآن دتا ساری قرآن ساری مدد فرماوے گا جب قرآن دے پیچھے مومن گم ہو جاوے گا یہ سارا فتنہ کثرت و تاج کا یہ یہود کا بیج بویا ہوا ہے اسی وجہ سے ٹگے تیار کرنے نا ٹگے پتا ہے کسے گل میں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکات ہے نہ ایمان ہے نہ حرام نہ حلال بھی تمیز ہے نہ غیرت بغیرتی کا فرق ادھر قرآن بھی پڑی آتا ادھر جناب ٹی وی بھی چکی آتا ساری رات کالج بیٹھا ہے تو تو ہے میں قرآن سے جنت جا رہا ہوں یہود کے فتنے کی پیروی کرنے والا جنت کہاں مل جلا جائے گا جنت اس کو ملے گی جو یہود کے فتنے کے خلاف چلے مدینے کے تاجدار کی شریعت کا سچا خادم بنے قرآن کے حرام کو حرام جانے قرآن کے حلال کو حلال جانے قرآن جس کی عزت کرتا ہے اس کی عزت کرے قرآن جس کو دشمن بناتا ہے اس کو دشمن بنائے قرآن کے دشمن کو دوست بنانے والا قرآن سے کبھی خیر نہیں حاصل کر سکتا قرآن یہ فرما رہا ہے یہ ان سارا میرے دشمن ہے قرآن سب فرماتا ہے کہ نہیں اب جو ان سے دوستی کر رہا ہے پھر کہا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں قرآن کا حافظ بن رہا ہوں نہیں یہ قرآن تمہیں جاننا میں پھینکے گا گلا بہت سن کرنا رہی میں سویرے جمعہ شریف ہے جی عمل چا کیتا تو ان نہیں بتھیرے کی خیال ہے آتا جی نہ کریے تو ساری رات میں سنگ تال کر رہا فرق کوئی نہیں پیدا مجھ جگہ دین وجائی جاؤں کی دعا کرو اللہ حضور دے سب کے سانو قرآن تے عمل دی توفیق قرآن نال سچی محبت دی دولت عطا فرمائے قرآن اپنی بیٹی نو قرآن کے مطابق گھر بٹھانے کی توفیق بخش اپنے بیٹے کو نبی کے دین کا سچا خادم بنانے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا اور یار بس کرو میں آئی خدا بھی بس جی اللہ سونا عمل دی توفیق بخشے اتو ڈا کے دعا منگو اللہ مسلے اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ و صحاب ہی و بارک وسلم رب العالمین مولا سونے حبیب دے صدقے گلا خالی گلا نہیں عمل دی توفیق عطا فرما رب مدنی تاج دار دا واسطے سانو ظالم نفس دے فتنے تو بچا سانو اس ظالم دے